حفظ بن میسرہ نے بیان کیا ان سے حشام بن عروا نے ان سے ان کے والد نے اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکے کے بالائی علاقہ قدہ سے شہر میں داخل ہوئے تھے اس روایت کے مطابق ابو اسامہ اور وہیب نے قدہ کے ذکر کے ساتھ کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو نوے